السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول بعد خطیب محترم نے آج ماحولیات کے تحفظ پر اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے پر خطبہ دیا جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے کیونکہ اسی میں ہمارے لیے ضمانت اور کامیابی ہے اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جائیے اور وہ اعمال کیجیے جس اعمال سے اللہ راضی ہوتا اور خوش ہوتا ہے اللہ رب شاہ الدین تق اللہ حق تقات ہی ولا تمۃنعل تو مسلمون کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اے مسلمانوں اللہ رب العامین ہی کے لیے حمد و ثناء اور تعریف ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کیں جو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی تاکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت مضبوطی کے ساتھ کریں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمانوں سے بارش نازل کیا اور اس بارش اور پانی سے تمہارے لیے پھل اگائے رزق کے طور پر اور اللہ رب العامی نے تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تمہارے لیے اللہ رب العامی نہریں جاری کی سورج اور چاند جو اللہ رب العامین کے حکم کے مطابق چلتے رہتے ہیں ان کو تمہارے تابع بنایا رات اور دن کو اللہ رب العامی نے تمہارے تابع بنایا اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اللہ رب العامی نے تمہیں دیا اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر گننا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی گن نہیں سکتے اور انسان ظالم ہے اور نہ شکرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے دنیا سرد سرسد و شاداب ہے اور بہت ہی زیادہ میٹھی ہے اور اللہ رب العامین نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے تاکہ دیکھے کہ اللہ رب العامین تم کیا کام کرتے ہو زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ہم زمین کے مالک نہیں ہیں زمین پر اللہ نے ہمیں بھیجا تاکہ ہم زمین کو آباد کریں اور زمین میں ہم اللہ رب العامین کی بات کریں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں زمین کے اندر پیدا کیا زمین سے پیدا کیا مٹی سے اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کو کا خلیفہ بنایا اور زمین کو آباد کرنے کے لیے تمہیں اللہ ابام نے زمین کے اندر بھیجا لہذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زمین کے اندر فساد نہ پھیلائیں بلکہ ہم زمین کو آباد کریں اور زمین کے تعلق سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو زمین کے فساد میں داخل ہو اور اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں اس دنیا کے اندر ہمارے لیے پیدا کی جو ہمارے لیے نفا بخش ہیں چاہے وہ غذا کے طور پر ہوں دوا کے طور پر ہوں یا اس طریقے سے ہمارے لیے اس کے اندر منفعت ہو تو زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ہم زمین کے محافظ ہیں زمین میں فساد پھیلانا ہمارے جائز نہیں ہے ہم امانت دار ہیں ہم خیانت کرنے کا خیانت کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہمیں اللہ البرامین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنا نا شکری کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اللہ ماتا کو کی اور دباد واد زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ زمین کو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ ماتا کلو و شربو مر رسق اللہ ولافل مصدین کھاؤ اور پیو جو اللہ رب العامین نے تمہارے لیے رزق کے طور پر دیا ہے اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ زمین کا کے اندر فساد پھیلانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے ہمارا دین ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم زمین کے اندر اصلاح کا کام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ کے اندر ایک پودا بھی اگر ہے تو اس پودے کو لگا دو یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے لیکن پھر بھی زمین کو آباد کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حدیث ہے کہ وہ تمام چیزیں جو تکلیف دہ ہیں ان کو راستوں سے ہٹا دینا یہ صدقہ ہوتا ہے وہ تو میت الاضحان طریق صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی جنت کے اندر ٹہل رہا تھا ایک ایسے درخت کو جو راستے میں تھا اس راستے سے ہٹا دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا اور اللہ رب نے اس کو جنت کے داخل کر دیا لہذا ہمیں زمین سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا چاہیے اور ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہوں ان نقصان دہ چیزوں کو زمین کے اندر یا راستوں کے اندر پھینک دینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹنے سے منع کیا ہے جن درختوں سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے یا ایسی جگہوں پر انسان آگ روشن کرے جہاں پر آگ روشن کرنے سے منع کیا گیا ہے یا راستے کے اندر انسان کچرا ڈالے نقصان دہ چیزوں کو ڈالے یا وہ چیزیں جو جانوروں کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو زمین کے اندر راستے کے اندر پھینک دے ان تمام چیزوں سے انسان کو منع کیا گیا ہے ہمارا دین نظافت کا صفائی اور ستھرائی کا دین ہے اور اسی لیے ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہاں پر اس کے لیے جو انسان کھاتا پیتا ہے اور جو کچرا نکلتا ہے ان کچروں کے لیے حکومت کی طرف سے جگہیں مخصص کر دی گئی ہیں انسان کو انہی جگہوں پر ان چیزوں کو ڈالنا چاہیے اور اس طریقے سے راستے کے اندر چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے منع ہے اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو ایسے لوگ جن پر لانتیں ہوتی ہیں ان سے بچو لوگوں نے پوچھا کن پر لانتیں ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا جو عام راستے میں پیشہ پیخانہ کرتا ہے یا ان کے سائے میں پیشہ پیخانہ کرتا ہے یعنی ایسے درخت کے نیچے جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں وہاں انسان آ کر کے پیشہ پیخانہ کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ ابراہین کی لانت ہوتی ہے اس لیے ہمیں راستوں کی حفاظت کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو جو نقصان دہ ہیں تکلیف دہ ہیں راستوں میں پھینکنے کے بجائے ہمیں راستوں سے ہٹانا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے اللہ ابراہین سے مفرت کا ذریعہ اور سبب ہیں اللہ کے قسل قدیث ہے نہ نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے لہذا ایسی چیزیں جو جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوں پلاسٹک کے کچرے ہوتے ہیں دھات کے کچرے ہوتے ہیں ان کو راستے میں پھینک دینا جانور اگر اس کو کھائے گا اس کے لیے نقصان ہوگا لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے آج کے ان دنوں میں لوگ پکنک کے لیے باہر نکلتے ہیں لہذا ایسے موقع پر ان کے لیے کچھ آداب ہیں ان آداب کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جہاں بھی اترتا ہے وہاں جا کر کے اگر دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو وہاں پر اترنے کی وجہ سے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے اس طریقے سے پکنک میں انسان بھول کر کے نماز نہ بھول جائے بلکہ نماز کی پابندی کرے تو نماز کو اللہ البرامین نے وقت کے ساتھ فرض کر دیا ہے اور انسان اگر صحرا میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ البرامین اس کو زیادہ عزد دیتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسان اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو پچیس گنا زیادہ ثواب ملتا ہے لیکن اگر وہی نماز انسان صحرا میں چٹیل میدان میں پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کو رکو اور سجدے مکمل کرتا ہے تو اللہ ابرام اس کو پچاس نماز کا عجر اور ثواب دیتا ہے ایسے ہی نماز سے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہم میدان میں ہیں چٹیل میں میدان میں سہارا میں تو وہاں اذان دیں کیونکہ اس اذان جہاں جہاں تک پہنچے گی اس کی آواز لوگوں کو نماز کا وقت یاد ہوگا اور لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اسی طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جب تم سو اور آگ روشن ہو تو آگ کو بجھا کر کے سونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ بھڑک اٹھے اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے نقصان پہنچا دے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر بیان فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر بیان کیا انہوں نے کہ مملکت سعودی عرب حکومت کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے زمین اور ماحولیات کے حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے کہ شجر کاری کی جاتی ہے اور اس طریقے سے ہمارے لیے باغات اور پارک بنائے جاتے ہیں اور جو شکار کرنے کی جگہیں ہیں ان کو باقاعدہ منظم کیا گیا ہے اور جو ان تمام چیزوں کی نافرمانی کرتا ہے حکم دولی کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے جرمانے عائد ہوتے ہیں لہذا ان تمام چیزوں کی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے پارکوں کی باغات کی اور ان مقامات کی ان جگہوں کی جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں کہ انسان جا کر کے وہاں غور و فکر کرے اور کچھ وقت جا کر کے صحرا میں کھلے آسمان کے نیچے گزارے جا کر کے وہاں پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے لہذا ان تمام چیزوں کی بات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان باتوں پر انہوں نے بنا خطبہ ختم کیا اور دعائیں کی اور دعاؤں کے بعد خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں زمین کو آباد کرنے کی توفیق دے اور زمین میں فساد مچانے سے خوریزی کرنے سے قتل عام کرنے سے کسی کو نقصان پہنچانے سے اللہ ہر برامین تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ محمد والا علیہ وصاب اجمعین و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ